کا رد توحید کے دلائل اور جو اعتراض کرتے تھے ان کا رد قرآن کریم کی صداقت جو اعتراض کریں اس کا رد اس کے علاوہ الفاظ میں زبردست بلاغت زبردست فصاحت اور چیلنج کرو مقابلہ اس کلام کا جیسے گزشتہ صورت کا مضمون تھا تقریباً ویسے ہی سورت کا بھی مضمون ہے لیکن ہر صورت ایسے لگتی ہے کہ گزشتہ صورت میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں یا چھوڑ دی گئی تھیں دوسری میں اس کی تکمیل فرمائی گئی یہ ایک بات وہاں کہی گئی وہی اسی سے ملتی ہوئی دوسری بات کہ وہ یہاں کہی گئی صرف دو مثالیں دیتا ہوں اس صورت کے لیے آخر میں ہم نے پڑھا وکیل الحمد للہ العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا کوئی تعریفوں والا باقی نہیں بچے گا اس صورت میں آپ پڑھیں گے کہ کسی بادشاہ کی بادشاہی نہیں وزیر کی وزارت نہیں مال والے کا مال نہیں طاقت والے کی طاقت نہیں تن تنہا تب مالک الملک کے پاس آج بندے بن کر پیش ہوں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد اور اس صورت کے آخر میں آپ نے پڑھا کہ جب ایمان والے جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے تو فرشتے سلامی پیش کریں گے طیب تم تم بہت اچھے رہے دعائیں دیں گے اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ فرشتے ان کو خوشخبریاں دیں گے وغیرہ وغیرہ یہ تو جنت میں پہنچنے کی بات ہے محشر کے بعد کی بات ہے کیا ایسے نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں جی ہاں دنیا میں بھی دعائیں کرتے ہیں دنیا میں بھی مبارکبادیاں دیتے ہیں دنیا میں بھی پروردگار سے بار بار ان کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے مانگتے ہیں یہ بات تو جنت کے گیٹ پر کہیں گے تو موت کے وقت میں کیا ہوگا اس صورت میں آپ پڑھیں گے اگلی صورت میں وہ مضمون اگلی میں آئے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور تم گھبراؤ مت اب وہ جنت ہے اس میں تم کو ہم لے کر جائیں گے یہ مضمون اس صورت میں تھوڑا اگلی میں آدھا اس صورت میں مشرقین کے لیے زبردست قسم کے آخرت کے عذاب کی دھمکی ہے تو کیا دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اگلی صورت کے اندر ان کے لیے دنیا کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اور اگلی صورت میں پہلے تمہید کے طور پر اللہ کی توحید کا بیان آخرت کا بیان اور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مکہ والوں کو سنا رہے تھے جو پیش کر رہے تھے اور مکہ والے جو رویہ اپنا رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں اس سے پہلے بھی نافرمان اسی طرح کرتے رہے اس کے لیے حضرت علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ آیا اور جس طرح آپ کا ساتھ بھی دور دراز سے آ کر کے لوگ دے رہے تھے اور گھر کے لوگ دشمن بن رہے تھے لیکن دشمنوں کے گھروں میں ہی دوست بھی پیدا ہو رہے تھے اسی طریقے سے تفصیلی تذکرہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دوست بھی اپنے گھر کا سگا چچے کا لڑکا قارون دشمن مگر فرعون کا سگا چچیرا بھائی رجل مؤمن من آل فرعون وہ دوست اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کو دنیا میں غالب آنے کی دنیا میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی کہ جنت میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے مگر اس سے پہلے دنیا میں بھی پروردگار کامیابی عطا کرے گا پھر آخرت کے احوال پیش کیے گئے اور خاص طور سے حساب کتاب کے موقع پر انسان کے خلاف اس کا جسم بھی گواہی دے گا اس کے کھال کا ہر بال گواہی دے گا جسم کی کھال بولے گی اس حقیقت کو پیش کیا گیا ہے سورت المومن کیونکہ وہاں مؤمن ان کا ذکر ہے ایک ایمان والا بندہ اس کی بات اللہ کو اتنی پسند آئی پوری سورت کا بھی نام پڑ گیا سورت المؤمن بسم اللہ سورت سورة المؤمن مکیہ وہی و سمان آیا اس میں پچاسی آیتیں ہیں وہ تسع رکوعات اور نو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من اللہ العزیز العلیم حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ کئی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کو جوڑ کر کے ان صورتوں کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے حوامیم وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے ان صورتوں کی مجموعی طور پر حدیث میں بڑی فضیلت ہے اور ان تمام صورتوں کے اندر اللہ کی توحید کا مضمون بہت زبردست طریقے سے بیان ہوا ہے قرآن پاک کی کس آیت کی فضیلت ہے کس صورت کی فضیلت ہے اس پر بحث ہوئی کہ کیوں بعض آیتوں کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے بعض کی کم ہوتی ہے اس بحث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جس آیت کے اندر جس صورت کے اندر پروردگار کی زیادہ سے زیادہ صفات بیان ہوتی ہیں زیادہ سے بار بار اس کا نام آتا ہے بار بار اس کی صفتیں آتی ہیں اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے اور ظاہر اسی کا نام ببرکت ہے اسی کے نام سے سب کو فضیلت ہے ان صورتوں میں بھی اللہ کی توحید اور پروردگار کا اس میں مقدس اور اس کے صفاتی نام بار بار آئے ہیں بہت زیادہ آئے ہیں اس لیے ان صورتوں کی مجموعی طور پر زبردست فضیلت ہے انشاءاللہ اور بھی اس پر بات ہوتی رہے گی حامیم تنزیل الکتاب اللہ العزیز العلیم کتاب کا نازل کرنا ابن کثیر کا وہ جملہ یاد ہوگا کہ جن حرفوں کے جن صورتوں کے شروع میں بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس میں اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت بیان کی جاتی ہے اور یہ بات بھی جس صورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں اس میں کچھ ایسے راز بیان کیے جاتے ہیں ایک وقت تک انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتے اس کے بعد ان رازوں سے پردے ہٹتے ہیں پھر وہ انسانوں کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور ان حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے میں عرض کر چکا یا تو پروردگار کے صفاتی نام ہیں اور یا ان کے ذریعے سے پروردگار وہ کچھ خاص معانی کی طرف اشارہ ہے جو کہتے ہیں یہ پروردگار کے صفاتی نام ہیں وہ سے کہتے ہیں حمید اور میم سے کہتے ہیں مجید یہ پروردگار کے دو صفاتی نام ہیں تنزیل الکتاب کتاب کا نازل کیا جانا من اللہ اللہ کی جانب سے ہے العزیز جو غالب ہے العلیم جو جاننے والا ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی شدید غافر الذنب وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے شدید العقابی سخت سزا دینے والا ہے ضد تولی بڑی طاقت والا ہے لا الہ الا ہو جب یہ صفاتیں اس کی ہیں تو یہ صفات اس کی ہیں تو پھر کوئی معبود نہیں اس کے سوا لا الہ کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل خوشا نہیں کوئی لائق عبادت نہیں الا ہو سوائے اس کے الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی جگہ ہے جی یہاں ایک وہ نحوی اشکال بھی ہے بھائی موبائل بند کرو یا باہر رکھ جاؤ غافر ذنبی بھی ایک نحوی اشکال کہ اللہ موصوف ہے العزیز اس کی صفت ہے الحق علیم یہ بھی اس کی صفت ہے یہ تو صفت بن سکتی ہے اس لیے کہ دونوں معرفہ غافر بھی قابل التوبی شدید العقاب یہ سیغ صفت مضاف ہے جو مضاف ہونے سے بھی نہیں بنتا مگر پھر بھی اللہ کی صفت تو یہاں کیوں بن گئی بن سکتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تو یہ کہ یہ قاعدے عارضی ہیں اگر قرآن نے اس کی مخالفت کی ہے اس کا مطلب یہ بھی قاعدہ ہے اور اس سے یہ قاعدہ نکالا گیا کہ جب صفت کے معنی کے اندر استمرار ہو دوام ہو تو پھر وہ معرف باللام کی صفت بن سکتا ہے غافر غافرزم بھی اس میں دوام ہے وہ ہمیشہ گناہوں کو معاف کرتا ہے قابل التوبی ہمیشہ توبہ قبول کرتا ہے شدید العقابی سخت سزا دینے والا ہمیشہ تولی ہمیشہ زبردست طاقت والا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد ما مایو نہیں جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ ہی اللہ کی آیتوں کے بارے میں اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں ان آیتوں کو جھٹراتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ذہن بناتے ہیں لیکن آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں مگر دنیا میں تو دن ہیں کاروبار بھی انہیں کا چلتا ہے بزنس بھی انہیں کا چلتا ہے پیسے بھی کے گھر میں آ رہے ہیں فلا یغررک تقلبهم فی البلاد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرر دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو تقلبهم ان کا آنا جانا ان کا پلٹنا پلٹنا فی البلاد ہی شہروں میں ان کی دکانیں چلیں ان کی فیکٹریاں چلیں یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے والاحزاب اور بہت ساری جماعتوں نے اس سے پہلے جھٹلایا وہ بھی کھاتے پیتے تھے مال دولت والے تھے ان کی بھی فیکٹریاں چلتی تھیں ان کی بھی دکانیں چلتی تھیں کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے والاحزاب اور مختلف جماعتوں نے من بعدہم ان کے بعد وحمت کل امت برسولہم اور ہمت پختہ ارادہ کیا کل امت ہر ایک جماعت نے برسولہم اپنے رسول کے بارے میں کیا ارادہ کیا لیا خزو تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں گرفتار کر لیں حق بیان نہ کرنے دیں سچ بیان نہ کرنے دیں اللہ کی وہی کا پیغام عام نہ کرنے دیں یہ ہر ایک دور کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ رسول کو گرفتار کر لیں اور ان کو حق نہ بیان کرنے دیں لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے وجہ بالباطل اور انہوں نے باطل طریقوں سے بحثیں کی باطل طریقوں سے جھگڑے کیے ہاتھوں سے نہیں زبان سے کس لیے بحث کرتے تھے جان بوجھ کر جھوٹی باتیں لے کر جھگڑا کرتے تھے لیدحدو به الحق تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو شکست دے دیں ادحد یدحد ادحاد اس کے معنی مٹانا بھی اس کے معنی شکست دینا بھی اس کے معنی گرانا بھی شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں ڈھا دیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈھا دے تو میں نے انہی کو پکڑ لیا وہ رسولوں کو کیا پکڑتے میں نے ان کو پکڑ لیا فقی فقان عقابی تو کیسی رہی میری سزا دنیا کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ حق بات نہ بیان کر سکیں ان کے باطل خداؤں کی برائی نہ بیان کر سکیں آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو کیا گرفتار کریں گے ہم ہی ان کو کر لیں گے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور اسی طرح پکی ہو گئی تیرے رب کی بات عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ وہ جہنم والے ہیں بات پکی ہو گئی الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ آگے اگر کافر نہیں مانیں گے تو کیا پروردگار کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی بیان کیا گیا کہ اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے تو فرشتے کافی ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ ہر وقت میں اس کی تسبیح کرتے ہیں دوسری بات پروردگار کہتا ہے کہ انہوں نے ہر دور میں کوشش کی حق والوں کو دبانے کی تاکہ ان کو گرفتار کر لیں اور حق کو بیان نہ کرنے دیں اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں الذين يحملون العرش وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو ظاہر ہے وہ کون ہیں فرشتے ومن حوله اور وہ جو ان کے ارد اس کے ارد گرد ہیں عرش کے یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں بحمد ربهم اپنے رب کی حمد کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق وہی ہے اور کیا کرتے ہیں وہ یؤمنون به اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اے کافروں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اس کی خدائی میں کیا فرق پڑے گا وہ استغفرون اور وہ بخشش مانگتے ہیں للذین آمنو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ مانگتے ہیں ہمارے مالک جو ایمان لائے ہیں ان کی چھوٹی موٹی لغزش ہو جائیں تو معاف فرما دے ربنا وسعت كل شيء اے پروردگار اے ہمارے رب وسیعتا تو چھایا ہوا ہے کل شعین ہر چیز پر رحمتا مہربانی کے اعتبار سے وعلما اور علم کے اعتبار سے فاغفر تو بخشش فرما تو للذین تابو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ کی وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اور ان لوگوں کے لیے بخشش فرما جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی وقم اور بچا تو ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے وقایتی بچانا وقیہم اور بچا تو ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے اور اے ہمارے رب وادخلہم اور داخل فرما تو ان کو جنات ایسے باغوں میں عدن جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ وعدتہم جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ومن منصلحہ ان کو بھی داخل فرما اور ان کو بھی جو صلاحیت رکھتے ہوں من منابائی ان کے باپ دادوں میں سے وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے وزریاتہم اور ان کے بچوں میں سے فرشتے بھی یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو بھی جنت میں داخل کر اور جو ان کے مرتبے تک تو نہیں پہنچے ہیں مگر صلاحیت رکھتے ہیں توبہ کیے ہے انہوں نے کلمہ پڑا ہے اگرچہ ان کے مرتبے تک نہیں پہنچے ان کے باپ دادا میں سے ان کی بیویوں میں سے ان کے بچوں میں سے ان کو بھی داخل کر انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی تو غالب ہے تو ہی تو حکمت والا ہے وقیم السیئات اے پروردگار بچا تو ان کو اصے ہی برائیوں سے اور برائیوں سے برات دو ہوتے ہیں ایک تو برے کاموں سے بھی ان کو بچا اور دوسرے معنی ان کو پریشانیوں سے بچا یہاں یہی مراد ہے وہ کہیں مسیات اور بچا تو ان کو پریشانیوں سے ومن تک سی اور جن کو تو بچائے گا پریشانیوں سے یوم اس دن فقط رحم ہو اس پر تو تو ضرور رحم کرے گا وَذَلِكَ هُوَ کہ الْعَظِيمِ العظیم اور یہی تو بڑی کامیابی ہے اوپر کی صورت کے آخر میں تھا کہ فرشتے ان کے لیے کہیں گے کہ تم بہت اچھے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے یہاں فرمایا کہ جنت کے گیٹ پر کیا وہ دنیا میں دعائیں کر رہے ہیں کہ لوگ جنتی ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر مقتكم من بنے آہا اس کے مقابلے میں وہ بھی ضد تبین الاشیاء بڑے سوچ کر ربوں نے کہا تھا کہ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے رات کا اندھیرا نہ ہو جن کی روشنی کی کیا قدر ہو اور اگر جہالت نہ ہو علم کی کیا قدر ہو تو اگر جنتیوں کی یہ نیامتیں تو بیان ہوئیں لیکن جہنمیوں کا اگر سزا نہ بیان کی جائے تو جنت کی نیامت کی کیا قدر ہوگی کہا جہنم کا بھی سنو اس میں کیا ہوگا جہنمیوں کو اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہوگی اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوں گے ہمیں کیا ہو گیا تھا ہم نے کیوں گناہ کیے کیوں نہیں توبہ کی چار دن کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو برباد کیا افسوس کریں گے اپنا ہاتھ کاٹیں گے کھاتے کھاتے کھاتے یہاں تک پہنچ جائیں گے ہمیں ہوا کیا تھا کیوں اپنے آپ کو برباد کیا ہم نے اس وقت میں ان کو کہلوایا جائے گا کہ تمہیں اپنے اوپر بہت غصہ آتا ہے تم اپنے آپ سے آج بہت نفرت کرتے ہو پروردگار کو اس سے زیادہ نفرت تھی تم سے جب تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی مگر تم نہیں قبول کرتے تھے ان الذين كفروا رو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ينادون ان کو آواز دی جائے گی لمقت تو اللہ کی ناراضگی اکبر زیادہ بڑی تھی من مقتکم تمہاری ناراضگی سے انفسکم اپنے آپ سے جتنے تم آج اپنے آپ سے ناراض ہو اللہ اس سے زیادہ تم سے ناراض تھا نینل کی ایمان جب تم کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف فتح تو تم کفر کرتے تھے ہائے ہائے ان کو جب پتا چلا کہنے لگے ہمارے رب اب نکال دیں اب پکے نیک بن کے آئیں گے انہوں نے کہا ہے ہمارے رب امت اسنا سنت نہیں نے موت دی ہم کو دو مرتبہ سنتعی اور تو نے زندگی دی ہم کو دو مرتبہ فاعترفنا بذنوبنا بنا تو ہم نے اعتراف کر لیا مان لیا بذنوبنا بنا اپنے جرموں کو فہل الى خروج من سبیل تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے کیا نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہے مان دیا اب بتا کیسے نکلے یہاں سے دو مرتبہ زندگی دی دو مرتبہ موت دی ان میں سے تین باتوں کو انسان مانتا ہے چوتھی کو نہیں مانتا تھا چوتھی کو تین کے ساتھ ملا کر کے کہا اس کو بھی لے لے وہ کون سی چوتھی انسان مانتا ہے کہ پہلے مردہ تھا اللہ نے اس کو زندہ کیا اس دنیا میں انسان مانتا ہے کہ دوبارہ مرے گا دو موتیں ہو گئی پہلے مرنے کو بھی جانتا ہے دوسری زندگی کو بھی مانتا ہے اس کے بعد موت ہوگی اس کو بھی مانتا ہے اس کے بعد تیسری بات تھی کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا دوسری زندگی اس کو نہیں مانتا تھا فرمایا اس کو بھی دیکھو مان گیا تو نے ہم کو دو مرتبہ موت دی تو نے ہم کو دو مرتبہ زندگی دی یعنی جو نہیں تھے پہلے تو اس کو بھی موت کہا گیا ذالکم لی نہ ہو آئے ہائے اب ہم نے مان لیا اس کو کہ ہے کوئی نکلنے کا راستہ جواب ملا نہیں ہے نکلنے کا راستہ تم کو جہنم میں رہنا ہے کیوں رہنا جہنم میں تو میں نے کہا تھا کہ جب بھی سخت سزا کا بیان ہوتا ہے تو فوراً گویا کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اتنی سخت سزا کچھ تو ترک کیجیے ان پر فرمایا کرتوت دیکھو نا کیسے ان کے کتنے گندے کام ذالکم تم تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے اللَّهِ اس وجہ سے ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ اکیلا ایک اللہ کفر تم تو تم کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے وہیں يُشْرَكْ بِهِ بھی ہی اور اگر اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا جاتا تھا اللہ کو بھی مانا جاتا تھا اور غیر اللہ کو بھی مانا جاتا تھا تو مینو پھر تم ایمان لیا دیکھو اس حقیقت کو سمجھو جب کہا گیا کہ اکیلا اللہ بگڑی بنانے والا اللہ کام بنانے والا اللہ بچے دینے والا اللہ مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ موت کا مالک اللہ زندگی کا مالک اللہ عزت کا مالک اللہ ذلت کا مالک اللہ جب کہا گیا اللہ اللہ اللہ تو اس کا کہنا نہیں یہ نہیں ہم مان سکتے اور جب کہا گیا کہ نہیں دیکھو پیدا کرنے والا اللہ مگر کچھ ہستیاں ہیں جو خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں وہ وہاں بات کر کے کام بنوا دیتی ہیں ہاں ہاں, ہاں، یہ بالکل صحیح ہے تو مینو جب کفر جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا کفر تم تو تم کفر کرتے تھے وہیں یشرک بھی اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو مینو پھر تم ایمان لاتے تھے فل یہاں تو حکم صرف اللہ کا ہے کوئی تمہارے غیر اللہ ساتھ نہیں آئے العیو جو بلند ہے الکبیر بہت بڑا ہے وہ الذی یریکم آیاتی ہے وہ اللہ تھا جو تمہیں دکھاتا ہے آیاتی ہی وہ اللہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی ہی اپنی قدرت کی نشانیاں لَكُم مِّنَ منتما اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزقاً روزی آسمان سے روزی اتارنے کا مطلب وہی آسمان سے بارش برساتا ہے وہی زمین کا سینہ چیرتا ہے وہی اس میں سے پوپلیں نکالتا ہے تنہا اللہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں وما یہ الا من اللہ یونیب لیکن نصیحت کون کرے گا من یونب نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص یونیب جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو توجہ کرتا ہے جو اللہ کو ماننا چاہتا ہے اور جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس نے کہا میرا پیو نے کیوں نہ نے یہ کہا نہ کرداتے نے ایسا کیا اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی فتح اللہ پکارو تم اللہ کو مخلصین اللہ الدین خالص کر کے اسی کے لیے عبادت کو اور یہی لفظ پچھلی صورت میں بھی گزرا خالص کرو خالص اس کے یہاں خالص عبادت مقبول ہے جس میں ذرا سی ملاوٹ ہو وہ ملاوٹ اس کو پسند نہیں ہے ولو اگرچہ یہ خالص عبادت ہی کافروں کو ناپسند ہے وہ اس سے ناراض نہیں ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اور ساتھ میں اوروں کو بھی پکار لیا جائے پھر اللہ کو بھی کہا وہ کو تو وہی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں مانتے پوری دنیا کا مشرق مانتا ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے اور وہ اکیلا ہے ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے بلو کری حل پکارو تم اس کے مقابلے میں ایک اللہ کو اگرچہ مشرق کتنے چڑھتے رہے چڑھنے دو جو چڑھتا ہے رفیع الدرجات بلند درجوں والا ہے اور اس کے دو مطلب بلند درجے دینے والا ہے یعنی متعدی درجوں کو بلند کرنے والا اور خود بلند درجوں والا زیادہ ترجمہ پہلا رفیع الدرجات بلند درجوں والا ہے ضرور عرشی عرش والا ہے یلقی روح وہی وہی کو بھیجتا ہے روح سے مراد وہی من امری ہی اپنے حکم سے من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے لینذر یوم اور جس پر بھی وہی آتی ہے وہی کا مقصد کیا ہوتا ہے اس لیے وہی آتی ہے یوں تاکہ آگاہ کرے وہ انسانوں کو یوم طلاق ملاقات کے دن سے اس دن سے آگاہ کرے کہ تمہیں اپنے مالک سے ملنا ہے اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے یوم ہوں بارزون جس دن وہ ظاہر ہو جائیں گے جس دن وہ سامنے ہو کر کے آئیں گے کوئی چھپ نہیں سکے گا لا لائق اللہ منہم ہوں نہیں چھپ سکے گا اللہ کے مقابلے میں ان میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھپ سکے گا بجائے کوئی کہنے کے فرمایا کچھ بھی کچھ بھی کا مطلب کسی کی نہ کوئی بات چھپے گی نہ کوئی انسان چھپ سکے گا سب کو سامنے لایا جائے گا اور اس میں قارون بھی ہوگا نمرود بھی ہوگا فرعون بھی ہوگا دنیا کے بڑے بڑے طاقتور متکبر بھی ہوں گے جو صرف اکڑ کی وجہ سے دین کو نہیں مانتے تھے پھر پروردگار فرمائے گا لمن الملک اليوم کس کے لیے ہے آج بادشاہی آج بادشاہ کون ہے جواب ملے گا اے اللہ الواحد القہار ایک اللہ کے لیے الواحد اکیلا ہے القہار سب پر غالب ہے کہاں گئے تین سو تیرہ کہاں گئے وہ تین سو سات اور کہاں گئے وہ پانچ اور کہاں گئے چھوٹے اور بڑے اور کہاں گئے تینتیس کروڑ کوئی نہیں اکیلا اور جو دنیا میں دن دناتے پھر رہے تھے وہ بھی آئے سب کا پتا پیلا کوئی نہیں بول سکتا ہے روایت میں ہے کہ جب پہلے حکم ہوگا کس کی ہے بادشاہی سناٹا چھا جائے گا پھر اس کے بعد ہر ذرہ جواب دے گا للہ الواحد القہار تجزا آج بدلا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو بیمار کا سبب جو اس نے کمایا لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا اکیلا ہے جو کرنا چاہے سو کر سکتا ہے تو کیا ظلم کرے گا کیا نہیں کرے گا وہ ظلم نہیں کر سکتا ہے ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا لیکن کیے کا بدلہ پھر کون بچ سکے گا ان اللہ سری الحساب اتنی بڑی کائنات کا حساب کیسے ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے گزر چکا اتنا جلدی حساب لے گا چھ گھنٹوں میں ساری کائنات کا حساب چلا چکی وانذرهم یوم اللہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر دیجئے ان کو یوم اللہ اس قریب آ لگنے والی کے دن سے وہ قریب آ لگی ہے لوگ سمجھتے نہیں جی ان نہ ہو دا لوگ کہتے ہیں یہ جی، ابھی بڑی دور ہے آئے گی تو دیکھ لیں گے فرمایا تیری تو آنے والی ہے تو دنیا سے گیا تیری موت آئی سمجھ تیرا کام ہو گیا آپ تھوڑا نہیں کیا کر سکتا ہے دل قلوب لدى حناجر جب دل پہنچیں گے ہنجر تک ہنسلی تک یہ گول ہڈی یہاں تک دل پہنچیں گے گھبراہٹ کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے قاظمین انسان گھٹ رہے ہوں گے اللہ اکبر مال للظالمین نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی گرم جوش دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہوگا یوتا جس کی بات مانی جائے کہ وہ کہہ دی مجرم کو بے شک یہ مجرم ہے ابراہیم علیہ السلام کہیں حاضر ہے مگر میرا باپ ہے جانے دیجیے اس کو نہیں نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو پکڑ لیں کہ مجرم ہے مگر میرا چاچا ہے جانے دیجیے اس کو نہ ایسا سفارشی نہیں کہ جس کی بات مانی ہی جائے سفارشی شفاعت ہوگی مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اور جس کو اجازت دے گا پھر کیسا فیصلہ ہوگا ایک ایک ریکارڈ تمہارا سامنے یہاں تک کہ جو ہاتھوں سے کیا وہ بھی جو پاؤں سے کیا وہ بھی اور جو آنکھوں سے کنکشیوں سے کیا وہ بھی تمہارے سامنے آئے آئے یا جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اسی فارسی والے نے کہا تھا کہ نیا نے عاشق و معشوق و رمزیز کرامن کاتبین ہم خبریں نیز عاشق اور معشوق میں کچھ ایسے اشارے بھی چل جاتے ہیں کہ کرامن کاتبین بھی پوچھتے ہیں وہ فرشتے جو ریکارڈ بناتے ہیں کیا کیا کیا کیا کیا, کیا, کر رہے تھے لکھو لکھو جلدی ان کو بھی نہیں پتا چلا فرمایا اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے اللہ اکبر کون چھپ سکتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہ النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما اعمالا من الریا ہمارے اعمال کو ریا سے پاک فرما لساننا من الخ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما من الخیان اور ہماری نظروں کو خیانت سے پاک فرما چلتے ہوئے ادھر ادھر کنکھیاں اللہ سے نہیں چھپ سکتا آئے آئے آئے وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے وہ بھی ریکارڈ بنا ہوا وہاں ملا ملا یہ بھی یہاں موجود ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ایسے گزر رہا تھا تو پڑوسی کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں نے کنکھی سے ذرا سا دیکھ لیا یہ بھی ریکارڈ ہاں یہ بھی ریکارڈ ہے وما تخفی الصدور اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ سینے چھپا کر کے رکھتے ہیں اندر اندر پرمپ رہے ہیں کچھ خیال کچھ عقیدے کچھ برائیاں زبان پر نہیں لایا وہ بھی اس کے سامنے آئے آئے واللہ یقضی بالحق اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ والذین والذین لا من دونه اور جن کو وہ پکارا کرتے تھے پروردگار کے سوا جن جن ہستیوں کو پکارا کرتے تھے لا بشیء وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے یہ بطور خاص رد ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا عیسائی کیا کہتے ہیں آج بھی بائبل میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تھوڑا فیصلہ کرے گا اس دن نوز بلّہ بیٹا فیصلہ کرے گا بیٹا بھائی جسے ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا فیصلہ کرے گا کہا عیسیٰ علیہ السلام صرف پوچھیں گے کون کون کرسچن ہے بس جس نے کہا یس بس چلو جنت میں چلو جنت میں تو انہوں نے برائیاں کی ہوں گی کہ جتنی مرضی برائیاں کی ہوں گی وہ کہے گا میں قربانی دے کر نہیں آیا ہوں فدیہ نہیں دیا تمہاری طرف سے میں قربان ہو گیا میں پھانسی چڑھ گیا سب کے گناہ معاف کرا دیے اسی لیے دنیا میں اخلاقی طور پر سب سے بدتر بدترین گندی سے گندی کو مسائی کیوں ان کے نیکی کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں رہا ان کے بھائی سارے گناہ تو معاف دیے عیسیٰ علیہ اسلام نے اب وہ کھڑے وہاں پر فیصلہ خود کرنا انہوں نے اس لیے وہ ان کے ہاں عیسائی بننے کا مطلب لسٹ میں نام لکھواؤ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عیسائی بڑے بن رہے ہیں ارے عیسائی کس کا نام رکھا خالی لسٹ میں نام لکھو اس کے بعد کوئی چوری کرے بدکاری کرے زنا کرے بدماشیاں کرے جتنے گندے کام کرے گا جتنے گندے کرے گا اتنا پکا عیسائی بنے گا کیوں فیصلہ تو عیسا اور یہودیوں نے کیا کہا آج بھی ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ سے کچھ پہلے ایک مقام پر ہوں گے جو کوئی ادھر کوئی یہودی جائے گا اس کو پوچھیں گے ادھر کہاں جا رہا ہے وہ کہے گا حضرت میرے خلاف فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے چل جنت میں میں خود بات کر لوں گا اللہ سے اللہ اکبر یہ یہ اللہ کی عدالت ہے یہ کوئی چوپال کا فیصلہ ہو رہا ہے میں خود نمٹ لوں گا واللہ یقضی بالحق اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا والذین یدعون من دونی اور جن جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا لا یقضون بشی کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام خود گھبرا رہے ہیں کب کپا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کب کپا رہے ہیں ایک ایک سے کہا جا رہا ہے کہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے دعا کرو سفارش کرو وہ بھی کہتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آج یہ شفاعت بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے ان هو السمیع البصیر بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے اس میں بھی بڑی تاکید ہے جب کہا جاتا ہے وہی سنتا ہے جن کو تم پکارتے ہو نہیں سنتے ہیں وہی دیکھتا ہے جن کو تم پکارتے ہو نہیں دیکھتے اولم یسیرو فی الارض یہ تو آخرت کی سزا ہے کیا دنیا میں کم سزائیں ملی ظالموں کو اولم یسیرو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں فینظرو تو دیکھتے وہ اس کی وجہ سے چل پھر کر کے کئی فقان کیسا انجام تھا اللہ دینا ان کا ان نافرمانوں کا جو ان سے پہلے تھے کانو ہم منہم قوہ وہ زیادہ سخت تھے ان سے طاقت کے اعتبار سے اس کے باوجود وہ کیسے میٹ ہو گئے وَعَتَارًا فِي فی اور وہ زمین میں نشان چھوڑنے کے اعتبار سے زیادہ تھے انہوں نے بڑی یادگاریں چھوڑی بڑے بڑے مینارے بنائے کسی نے پہاڑوں کے اوپر کچھ بنایا کسی نے کچھ بنایا کیا فائدہ ہے جی ہم رہیں گے ہماری یادگاریں رہیں گی کون یادگاروں کو یاد کرے گا بڑے نشان چھوڑے تھے پاک اللہ پکڑا اللہ نے ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے اور جس پر جب عذاب آیا وہ ماکان اللہ واق نہیں تھا ان کے لیے کوئی اللہ کے مقابلے میں بچانے والا جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا کوئی نہیں بچا سکا یہ ایک زبردست سوال ہے کیا اگر اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا تھا تو جب فرعون پر عذاب آیا اس کو اس نے کیوں نہیں بچایا ہمیں عاد پر آیا ہمیں سموت پر آیا ہمیں لوت پر آیا ہمیں شعیب پر آیا مدین والوں پر آیا کیوں نہیں کوئی بچا سکا آ رہا ہے چھبیسویں پارے میں فلانۃ کیوں نہیں انہوں نے مدد کی جن کو انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ تھا ہی کوئی نہیں ایسے جھوٹے ہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہیں وہ مکان لہم من اللہ نہیں تھا ان کے لیے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں واق بچانے والا لال یہ بات اس وجہ سے ہوئی کیوں ان کو سزا دی گئی وہی پرانی بات پھر کیا کہ سزا کیوں سخت دی گئی فرمایا جرم تو دیکھو ذالک بانہم یہ بات اس وجہ سے ہو گئی کانت تاتیہم رسلہم بالبینات جب جب بھی آتے تھے ان کے پاس ان کے پیمبر بالبینات صاف نشانیاں لے کر فکفروا تو انہوں نے انکار کیا وہ انکار کرتے تھے اللہ تو پکڑا اللہ نے ان کو انہو قوی شدید العقاب وہ بڑا طاقت والا ہے وہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے وہ کیسی سزا دیتا ہے فرمایا قوم عاد سے پوچھو قارون سے پوچھو قوم سمود سے پوچھو اور یہ قریب میں گزرنے والے فرعون سے ہی پوچھ لو انہو قوی شدید العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى یہی بات بتانے کے لیے کتنی طاقت والا ہے مجرموں کو کس طرح سزا دیتا ہے اور پھر مجرموں کو جب وہ سزا دیتا ہے کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا ان کے کچھ کام نہیں آتا ہے اگر یہ دیکھنا ہو تو فرعون کی قوم کو دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت موسی علیہ السلام کو بھی آیاتینا اپنی نشانیاں دے کر وہ سلطان مبین اور ایک واضح نشانی دے کر بار بار یہ آ چکا سلطان مبین ان کا آسا اور باقی آیتیں اور بہت ساری نشانیاں یا سلطان مبین ان کی سیرت ان کی حیات طیبہ اور باقی ساری نشانیاں کدھر بھیجا تھا اللہ فرعون فراؤن کی طرف وہ حامان اور اس کے وزیر حامان کی طرف وہ قارون اور اس کے ایلچی اور اس کے مخبر قارون کی طرف یہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ قارون کی ایک اپنی شخصیت تھی اس کی ایک حیثیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب فراؤن کی طرف نبی بن کر کے آئے تو کہا گیا کہ خالی فراؤن قارون کی طرف تھی حالانکہ قارون تھا کون ان کا چچیرا بھائی بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن فراؤن کا مخبر اس نے اس نے ان ان کو اس کو قارون کو ان پر کھڑپینچ بنایا ہوا تھا تو یہ ان کا سر کوٹتا تھا اور اس سے ان سے پیسے بٹورتا تھا پھر ان کے کام بناتا تھا اس طرح اس نے پیسے جمع کیے تھے اپنی قوم کو مار مار کر کے لوٹ لوٹ کر کے اور اس سے پتا چلا کہ ہر دور میں ظالم اسی طرح کرتا ہے ظالم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ خود آئے اور آپ کو آ کر ڈنڈے لگائیں کیا یہاں قارون کم ہوتے ہیں ادھر سے کسی کو قارون بناتا ہے کسی کو ساحر کذاب ان تینوں کم بختوں نے کہا ساحر یہ تو جادوگر ہیں کذاب بالکل جھوٹا بہت جھوٹا استغفر اللہ یہی بات مکہ کے کافروں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی تھی ہم نے سورہ سعد میں پڑھا فلما جا بالحق تو جب موسیٰ علیہ السلام لے آئے ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے قالوا انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہو ان کے بیٹوں کو قتل کرو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ وقت نِسَاءَهُمْ اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو وَمَا قید الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال اور نہیں تھی کافروں کی چال مگر گمراہی میں گمراہی میں مطلب ان کی چال سے کچھ بنا نہیں پہلے انہوں نے یہ کوشش کی جب موسا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بچوں کو قتل کر دو مگر موسا علیہ السلام آ گئے روک نہیں سکے اور موسا علیہ السلام آ گئے تو پھر ان کے بچوں کو قتل کرو کہ ڈر کے مارے یہ موسا علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں ایسا بھی نہیں ہو سکا کافروں کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی آخر وہ اپنی چال میں خود پھنستے ہیں لیکن ایک بڑا مسئلہ تو باقی ہے وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے پھرونی کہتے ہیں ان کے بچوں کو قتل کرو ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تو جو اصل مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے ان کو کیوں نہیں قتل کرتے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام ہوتا ہے انبیاء کی حفاظت کا اور یہیں سے انبیاء کی برکت سے پھر ڈایان دین کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے کہ باطل اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کپ کپاتا رہتا ہے وہ ڈر رہتا ہے ایسا روز ان کا پڑتا ہے کہ باطل کیا کرتا رہتا ہے ان کے دوستوں کو مارے گا ساتھیوں کو مارے گا ڈائریکٹ ان پر حملہ نہیں کرتا ہے اور گھبراتا رہتا ہے فرعون بھی کیا کرتا تھا گھبرا رہا اس کو معلوم موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اگر چھوڑ دی تو کیا بنے گا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتا ہے مگر سوال ہے کہ سوال تو پیدا ہوتا ہوگا نا لوگوں میں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو کوئی فیصلہ کرو اب وہ فیصلہ کر سکتا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جا کر کے قتل کر دو لیکن اس کو ڈر تھا کوئی کہہ دے گا جناب آپ تو کر نہیں سکے تو مجھے کہہ رہے ہو میں کیسے کروں وہ لاٹھی نہیں یاد اس کی اگر وہ ازدہ بن گئی تو اور فراؤن خود کیوں نہیں مارتا تھا اس کو معلوم تھا اس نے دیکھی ہوئی تھی لاٹھی جس کو میں نے بتایا کہ جب اس ازدہ نے منہ ایسے کیا تو پھر اس کے اوپر کیا گزرا وہ آپ بڑھ چکے ہو ایسے حالات میں اس نے کیا کام کیا اس نے بڑا سیاسی جملہ اختیار کیا جیسے آج بھی بزدل کرتے ہیں نا میں مار دوں گا ان لوگوں کو پھانسی دے دوں گا دیتا کیوں نہیں ٹال دے گا بات نہیں کرے گا بھائی چھوڑو مجھے میں ماروں گا پکڑا کس نے تجھے کسی نے نہیں پکڑا ہوا فرعون بھی ساری زندگی یہی کہتا تھا ضروری وقال فرعون اور فرعون نے کہا ضروری مجھے چھوڑو اقتل موسیٰ میں خود موسیٰ کو قتل کروں گا کرتا کیوں نہیں نہ کرتا نہیں ہے کہتے چھوڑو پکڑا ہوا کس نے تو تو فرعون ہے اتنی بڑی طاقت کا مالک تجھے کس نے پکڑا کہتے اصل میں تم لوگ مشورہ نہیں دیتے ہو اگر تم مشورہ دے دو ابھی میں خود مار دوں مگر تم بھی کہتے ہو ابھی رہنے دو رہنے دو تو میں بھی اس طرح ٹال رہا ہوں اچھا یہ باتیں کہتا بھی کیوں ہے تاکہ میں کسی کو آرڈر دوں تو وہ جا کر کے شاید مارے نہ مارے انکار کر دے میری ضلالت ہو جائے گی ایسے کہوں گا ہو سکتا ہے کچھ ہوش میں آ جائے کر بھی دے کام اگر کر دے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں کیا تو میں کہہ دوں گا بھائی میں نے تو آڈر دیا نہیں ابھی کسی کو مارنے کے لیے اسی لیے یہ پھر رہا ہے اگر میں آڈر دے دوں تو دے دوں ابھی کام ہو جائے گا یہی سیاسی لوگ کام کرتے ہیں مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا اور دیکھو جب میں قتل کروں گا نا تم نہیں کہنا کہ مجھے اس کے خدا سے ڈر لگتا ہے وَلْيَدْعُ رَبَّا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے اور دعا مانگے میں نہیں ڈرتا ہوں جتنا مرضی وہ دعائیں مانگے گا اپنے رب سے مگر میں اس کو قتل کر ہی دوں گا اگر تم مجھے چھوڑو گے پکڑا کسی نے کوئی پتا نہیں اور پھر دو طبقوں کو خاص طور سے بھڑکاتا ہے کن دو طبقوں کو ایک مذہبی اور ایک سیاسی یہی دو طاقتیں ہوتی ہیں عام طور پر انی اخاف ان یبدل دینکم میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو سیاسی لوگوں کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو اپنی کرسی سے لینا دینا ہوتا ہے لیکن مذہبی لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے وہ کہتا دیکھو تمہارا دین خطرے میں مجھے اسی کا ڈر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ڈر ہے دینکم کہ وہ بدل دے تمہارے دین کو او یظہر فی الارض الفساد یا وہ کھڑا کر دے زمین کے اندر کوئی فساد بپا کر دے زمین میں کوئی فساد یظہر غالب کر دے زمین کے اندر کوئی فساد میں اس سے ڈرتا ہوں یہ دوسری طاقت یہ کون سے سیاسی لوگ دیکھو کسی کی کرسی نہیں بچے گی ہیں وہ تو چاہتا ہے کہ تم کو ملک سے نکال دے جادو کے ذریعے سے اس لیے مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کروں اجازت تو نہ کوئی مانگ رہا نہ دے رہا ہے لیکن یہ بات ہوا میں پھینک رہا ہے اس لیے کہ شاید تو کوئی سن لے گا شاید کوئی کام کر لے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا شرارتی دماغ جتنا کچھ سوچ سکتا ہے وہ پہلے دن سے اتنا ہی سوچ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی زیادہ چلاک ہو گیا ہے اور پہلے آدمی بالکل بدھو اور بیوقوف ہوتے تھے ہاں وہ بڑا بدھو تھا جو کہتا تھا کہ پہلے انسان بندر تھا پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا کیسے بنا کہتا ہے اچانک اس کی پوچھ گیری ہوگی پھر اس نے دو ٹانگ اس پر چلنا شروع کیا ہوگا ارے تو دیکھ رہا تھا اکبر الہ آبادی نے بڑی مزے کی بات کہی کہا ہم تو انسانوں کی اولاد تھے اور ہیں الحمدللہ لیکن اب پتا چلا کہ تم بندروں کی اولاد ہو کہتے تمہاری حرکتیں بھی دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ تم بندر کی اولاد ہو وکال فراؤن اور وکال موسا اور حضرت موسا علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا ہندی ربیبی تم میں نے پناہ لے لی ہے میں نے حفاظت مانگ لی ہے ربی اپنے رب کی پناہ لی ہے وہ ربی کم اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے کل متکبر ہر ایک تکبر والے کے شر سے بچنے کے لیے لا یو مینو بیو من حساب جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اور یوں ہی ظلم ڈھاتا ہے میں نے اپنے آپ اللہ کے حوالے کر دیا تم سے نہیں ڈرتا ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو کیا سکھایا تم بھی یہی دعا اللہ انا نہ فی کفی ونعوذ بک من شرورہم شروع ہم تمہاری گردنیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں وہ خود تم سے نمٹے گا ادھر یہ ہوا فرعون کی کابینہ میں یہ بحث ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو رہی ہے اب فرعون چاہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو میں قتل کر دوں گا وہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اٹھے کہ حضور آپ کیوں اتنی تکلیف فرمائے میں یہ کام کر دیتا ہوں لیکن سدا بسہرا ہے آواز کوئی جواب نہیں آتا وہ بھی پریشان ہے اس کو معلوم ہے کوئی جواب دے گا بھی نہیں جب میرے سے نہیں ہوتا اور کون کرے گا لیکن ایک ایمان والا ہے جس نے آج تک ایمان چھپایا ہوا تھا اسی کے خاندان کا انہی کے بیچ میں رہنے والا اور اکثر نے اس کا نام لکھا حزقیل بعد نے شمعون اور بعد نے دوسرے بھی لکھے لیکن مشہور نام حزقیل لکھا اور نہ بھی معلوم ہو تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے بہرحال اس کے خاندان کا ایک بندہ ہے پکا ایمان والا ہے ایمان چھپایا ہوا ہے اور ہے کون ہے یہ اکثر نے کہا کہ فراؤن کا سگا چچیرا بھائی ادھر علیہ السلام کا چچیرا بھائی ہے قارون وہ فراؤن کے ساتھ اور فراؤن کا چچیرا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بات ہے ابو جیل کے رشتہ دار اللہ کے حبیب کے ساتھ اور آپ کا سگا چاچا ابو لہب ابو جیل کے ساتھ <laughs> ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں وہ ایمان والا اب تک چپ بیٹھا ہوا تھا اس کی غیرت ایمانے نے جوش مارا کہ تو چپ بیٹھا ہوا ہے اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے اگر بل پاس ہو گیا حضرت علیہ السلام کے قتل کرنے کا تو اس کابینہ میں بل پاس ہوا جس میں تو موجود تھا کیا جواب دے گا اللہ کے ہاں بول ضرور اس کو کہا ہوگا نفس نے کہ بھائی مارا جائے گا مت کھول زبان پھر ضمیر نے کہا نہیں بول آخر ایمان کی طاقت غالب آئی وہ بول پڑا اس نے یہ زبردست تقریر کی دو رکو تک چلے گی وقال رجل مؤمن من آل فرعون اور کہا فرعون کی آل میں سے ایک ایمان والے مرد نے مرد نے کہا ایسے موقع پر مرد نے باہمت ایمان باہمت انسان بولا تھا کون مؤمن ایمان والا تھا تو لوگوں کو نہیں تھا فرعون کی کابینہ میں یک تم ایمان ہو چھپاتا تھا وہ اپنے ایمان کو اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں ان کے بیچ میں کوئی آپ کا انتہائی خیر خواہ ایمان والا ہو اور جن کو آپ ایمان والے سمجھتے ہیں ان کے بیچ میں کوئی بےمان بیٹھا ہو اتقتلون رجلا کیا تم قتل کر دو گے ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قول ربی اللہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے وقد جاءکم بالبینات حالانکہ وہ یقیناً تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے پھر بھی قتل کرو گے وہیں کو کازی بن فانی ہی قزیب اور اگر وہ جھوٹا ہوگا فانی ہی قزیب ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا وہی یہ کو ساضی لیکن مان لو اگر سچا ہوا مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر سچا ہوا تو یوسف کم باب اللہ پہنچیں گی تم کو وہ بات باتیں یا جن سے وہ تم کو ڈراتا ہے جن کی وہ تم کو دھمکی دیتا ہے پھر وہ عذاب آ جائے گا ان اللہ منوع من ان کا کذاب دیکھو لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے من ہوا اس آدمی کو وہ صرف ان جو حدوں کو کراس کر جاتا ہے کذاب ان جو بہت زیادہ جھوٹا ہے تم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہو اشارہ کیا ہے اس کا کہ تم بھی مانتے ہو کہ یہ سچا ہے اور دین بھی سچا ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا و تعیل ظُلْمًا ان ظلم انہوں نے انکار کیا ظلم اور جاتی کرتے ہوئے ورنہ دل سے وہ مان چکے تھے کہ علیہ السلام سچے ہیں یا قوم لکم الملک اليوم او میری قوم غور تو کرو لکم تمہارے لیے الملک بادشاہی ہے اليوم آج ظاہرین فی الارض تم زمین میں غالب آنے والے ہو فمن تو کون بچائے گا ہم کو من بعث اللہ اللہ کی پکڑ سے ان جانا اگر وہ ہمارے پاس آئی میں نے کہا تھا کہ ایک بحث ہے کہ فرعون خدا کو مانتا تھا کہ دہریہ تھا ایک طبقہ کہتا ہے دہریہ تھا ایک طبقہ کہتا ہے نہ خدا کو مانتا تھا البتہ وہ کہتا تھا کہ مصر والوں کا خدا میں ہوں یعنی نائب خدا وہ جو کہتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتا تھا وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان بات کرتا ہے تو وہ قوم کی مسلم باتوں کو سامنے پیش کرتا ہے جن باتوں کو لوگ مانتے ہیں یہ ایمان والا کہتا ہے کہ کون ہمیں بچائے گا اللہ کی پکڑ سے اگر آ گئی تو گویا وہ اللہ کو مانتے تھے تبھی تو کہا نا اگر مانتے نہ ہوتے مخاطب کون ہے فرعون تو پھر کیسے کہتے فرعون نے یہ سنا اس سے رہا نہیں دیا بولا قال فرعون فرعون نے کہا ما اوریکم الا ما ارا میں نہیں تم کو دکھاتا ہوں مگر جو میں دیکھتا ہوں مطلب بھائی میں بڑا آدمی ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں بات وہی تم کو بتاتا ہوں میں نے اگر تم کو کوئی رائے دی ہے ٹھیک رائے دی ہے وما ادیکم الا سبیل الرشاد اور میں نہیں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں مگر ہدایت کے راستے کی طرف سیدھا راستہ تمہیں بتا رہا ہوں بڑے لوگ ہیں بڑے لوگوں کی بات مانا کرتے ہیں چچیرا بھائی ہے ڈانٹ تو سکتا نہیں ہے فوراً اس لیے بیچ میں بات چوک کر کے کہتا ہے میری بات سنو وقال اللہ آمنا مگر ایمان والے نے اتنے کچے چنے نہیں چبائے وقال اللہ بھی آمنا اور کہا اس نے جو ایمان لائے تھے یا قوم میری قوم اب پہلے مخاطب فرعون اب سیدھا قوم کی طرف اے میری قوم انی اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب جماعتوں کے دن کی طرح سے جماعتوں کے دن کی طرح مطلب تم پر ویسا عذاب آ جائے جیسے مختلف پارٹیوں کے دنوں میں مختلف پارٹیوں پر آیا تھا کن پر آیا تھا مثل داب قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت کی طرح وعاد اور قوم سمود کی قوم عاد کی وسمود سمود اور قوم سمود کی والذین من بعدہم اور ان کی جو ان سے بات تھے ان کی جیسی حالت تمہارے اوپر نہ آ جائے کہ ان کو بھی ایک زمانے تک سمجھایا گیا وہ نہیں مانے اور اس کے بعد ان پر عذاب آیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ حضرت نو علیہ السلام اور قوم عاد اور قوم سمود سے بھی واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا اللہ یرید ظلم للعباد اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے ظلم کرنا بندوں کے اوپر مگر تب جب کہ کب ہلاکت آتی ہے جب بندے خود اس راستے پر چل پڑتے ہیں ویا قوم اور میری قوم انی خاص میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر یوم مت چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں تناد شور و غل کے دن سے ڈرتا ہوں شور و غل سے مراد کون سا دن ہے جس دن چیخ و پکار لگ جائے گی کون سا دن ہوگا چیخ و پکار کا دن یہ قیامت کا دن ہوگا ارے موت کا دن موت کے وقت میں اور جب عذاب آتا ہے اس وقت میں بھی بچاؤ بچاؤ شور و غل مچتا ہے اور پھر قیامت میں جب پہنچیں گے تو وہاں بھی بچاؤ بچاؤ شور و غل مچے گا لیکن تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سور تاہا کے اندر کہ جب آواز لگے گی چلو اللہ کی عدالت میں فلا تسمعون الا ہمسا تو تم نہیں سنو گے مگر پاؤں کی کھسر پھسر بس آہٹ ذرا سی کچھ نہیں بول سکیں گے چپ وہ ابتدائی وقت ہے جب جہنم کا فیصلہ ہوا تب سب چیخ رہے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اے اللہ اے اللہ اور پھر جنتی جہنمیوں کو اور جہنمی جنتیوں کو اور پھر جہنمی آپس میں دھکے مکے اور گالیاں اور شور اور ہنگامہ وہ ہے یوم التناد یوم تولون مدبرین جس دن تم مڑو گے پیٹ دکھاتے ہوئے مالکم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں له من منہاس نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا مطلب میں نے تمہیں بات کھول کر کہہ دی ہے لیکن اگر اللہ کو نہیں منظور تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی یاد کراتا ہے اپنے قوم کو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے اور یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کا دین پیش کیا اور اس کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا احترام لوگوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے مانا ان کے دلوں میں بھی ہے اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے دلوں میں بھی ان کا احترام ہے کیا احترام کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے کیا زبردست بادشاہ تھے کیا زبردست پیغمبر تھے کیا زبردست بزرگ تھے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا بتائیں جی ان کی بزرگی کی بات انہوں نے تو پورے ملک کو راشن دیا بانٹ کر دیا کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دی یہ چرچے ان کے یہاں ہوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایمان والا یاد دلاتا دیکھو یوسف علیہ السلام آئے تم نے یہ باتیں تو کی لیکن ان کی بات کو نہیں مانا ایمان نہیں لائے اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے کہا اب ایسا بندہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے اب ایسا نبی کہاں آ سکتا ہے اب ایسا خرخہ بادشاہ ہم کو کہاں مل سکتا ہے دیکھو اب یہ اللہ کے نیک بندے آئے ہیں جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر تم یہی کرو گے مگر نہ تب تم کو نصیب ہوا نہ اب تم کو نصیب ہو رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبینات صاف نشانیاں لے کر فَمَا زِلْتُ فِي کی مِّمَّا جَاءَكُمْ فمازل تم تو تم مسلسل رہے فی شک ان شک میں مما ان چیزوں کی طرف سے جا تم بھی جو لے کر آئے تھے وہ تمہارے پاس حتی اذا حالانکہ یہاں تک کہ جب وہ وفات پا چکے جب دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا جب ان کا انتقال ہو گیا حالانکہ یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے پریشانی کے لیے ہلاک ہو گیا کوئی حادثہ پیش آ گیا عربی میں یہ ہلاک کا معنی پریشانی کے لیے نہیں حالکا مانا الى رحمت اللہ تعالی حتی اذا ہلاکا یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا قلتم تم تم نے کہا نہیں بات اللہ ہرگز اللہ تعالی نہیں بھیجے گا من بعد ہی ان کے بعد رسولا کسی رسول کو یہ وہی بات ہے کہ کتنے بڑے کتنے اچھے آدمی تھے جی کتنے زبردست بادشاہ تھے کیسے زبردست پیمبر تھے ایسا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا قیامت تک اللہ هو مسرف مرتاب اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو مسرف جو حدوں کو کراس کرنے والا ہو مرتاب جو شک کرنے والا ہو حضرت یوسف علیہ السلام آئے ان کو بھی نہیں مانا البتہ جانے کے بعد افسوس کرنے لگے اب یوسف علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ان کو بھی نہیں مانو گے جب چلے جائیں گے تو پھر کہو گے ہائے ہائے کیا بتائیں کیا بتائیں کچھ بھی نہ بتائیں اللہ آیات اللہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر سلطان کسی ایسی دلیل کے بغیر عطا ہوں جو دلیل ان کے پاس آئی ہو کبورا مقتن عند اللہ کبورا بہت بڑی ہے ان کی یہ بات ان کا یہ جھگڑا کرنا ناراضگی کے اعتبار سے عند اللہ اللہ کے نزدیک ودین آمن اور لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے سزا نے اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اللہ کل قلب بھی جبار ہر ایک تکبر کرنے والے اور ہر ایک سرکش کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اس کو پھر ایمان نصیب نہیں ہوتا یہ زوردار تقریر ایسی تھی فرعون کو کوئی معقول جواب نہیں بنا اب کیا کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بحث کرتے ہیں اور آپ کا مخالف بحث میں ہار گیا اس کو کوئی جواب نہیں بنا تو وہ کیا کام کرتا ہے فوراً موضوع بدل دیتا ہے کبھی دیکھا آپ نے اس کو وہ کیا کرتا ہے فوراً موضوع بدل دیتا ہے دوسری بات شروع کرتا ہے آپ نے ایک بات بتائی تو ابھی وہ ادھوری ہے اور اس نے دیکھا کہ میں ہار رہا ہوں اچھا اچھا اچھا اچھا آپ اچھا، وہ بات بتاؤ ارے وہ بات بتاؤ ابھی یہ حل ہو گئی تو آپ دوسری طرف چل پڑے پہلے اس کو تو حل کرو تو ہمیشہ وہ موضوع بدلنے کی بات کرتا ہے پھر نے کیا کہا ادھر یہ تقریر جاری ہے ادھر وہ کہتا ہے ہامان یار تو کام ایک کر رہا ایک ٹاور بنا اونچا تھا ادھر دنیا میں تو مجھے نظر نہیں آتا موسا کا خدا ذرا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں ہے کہیں فضا میں کس لیے تاکہ موضوع بدل جائے اب وہ ایمان والا بحث کرنے لگ جائے کہ خدا ہے کہاں ہے کدھر ہے ٹاور پر چڑھ کر نظر آئے گا نہیں آئے گا تو میری جان چھوٹ جائے گی وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا حامان او حامان ابن لی سرحا بنا تو میرے لیے ایک ٹاور ایک محل لعلی ابلغ اسباب شاید کہ میں پہنچ سکوں اسباب تک میں نے بتایا تھا اسباب کے مطلب راستہ بھی اور اسباب کے معنی آسمان بھی یہاں راستہ اسباب السماوات آسمانوں کے راستوں تک پہنچ سکوں فاطلیا تو میں جھانک کر دیکھوں الہ الہ موسی موسی علیہ السلام کے خدا کو انی ان لازم اور ہوں شک اور شک اس کو گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے میں عرض کر چکا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ کہتا ہے کہ ٹاور بنا لیکن زیادہ تر حضرات کہتے ہیں کہ ٹاور بنانا مقصد اس کا تھا ہی نہیں وہ تو کسی طرح بحث کا موضوع بدلنا چاہتا تھا کسی طریقے سے بات کو الجھانا چاہتا تھا اور اس کا مقصد تھا ہی یہی کہ مذاق اڑائے یار ادھر تو نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح وہ لینن نے کہا تھا نا کہ زمین کے خداؤں کو تو ہم نے مار دیا اب آسمان کا خدا باقی ہے <laughs> لیکن کیا مارتا وہ ایک سو سال نہیں گزرا تھا اس کے بعد اس کی مجسمہ خود ہی لوگوں نے اٹھایا اور ملک سے باہر پھینکا کہ بڑا بدھو تھا اس کی سوچ کہاں تھی بے وقوفانہ سوچ تھی وَكَذَلِكَ علی کا سوال یہ ہے کہ اتنی زبردست بات ایمان والا کر رہا ہے اور یہ بےمان کیوں نہیں سمجھتا ہے فرمایا اسی طریقے سے ہر بےمان کے دل میں اس کے گندے کام خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں اس کو اپنے برے کام اچھے لگتے ہیں میں بڑی مثالیں اس کی دے چکا وہ قزاعت اور اسی طرح خوبصورت بنایا گیا تھا فرعون کے لیے سُوءُ عَمَلِهِ اس کے عمل کی برائی کو کون بناتا ہے شیطان بناتا ہے اس کا نفس بناتا ہے پھر گندے کام بھی اس کو اچھے نظر آتے ہیں اور جو بھی انسان جو بھی گندا کام کرتا ہے وہ ضرور اپنے گرد کچھ ہلکے بنا کر رکھتا ہے کہ اگر مجھے یوں پوچھیں گے نا میں یوں جواب دوں گا اگر مجھے یوں پوچھیں گے میں یوں جواب دوں گا میں کہوں گا بالکل میں ٹھیک کر رہا ہوں جو کام میں کرتا ہوں وہ سب سے اچھا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں آج تک اور اندر اندر جب اس سے پوچھو اچھا سچ بتاؤ کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہہ دو غلطی رہا ہوں خود مانتا ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں وہ سدان نصبین اور اس کو روک دیا گیا راستے سے وہ مکئی فراؤن اللہ فی تباب وہ نہیں تھی فراؤن کی چال اللہ فی تباب مگر تباہی میں بربادی میں کچھ نہیں چل سکا اس سے سبيل الرشاد ادھر فرعون نے کہا حامان سے کہ بھئی ٹاور بنا میں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے مجھے تو لگتا ہے ہی بول رہا ہے استغفر اللہ تو ایمان والے نے کیا کیا وہ الجھ گیا اس کی باتوں میں نہیں ایمان والے کو سبق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ ایسے وقت میں جب باطل تمہارے موضوع کو بدلے تم اس کی بات کے پیچھے مت پڑو تم اپنی بات جاری رکھو وہ ضرور بدلے گا ادھر ادھر کھسکے گا کھسکنے مت دو اپنی بات کے اوپر رہو اپنے موضوع کو پکڑ کر کے رکھو وقال الذي امن اور کہا اس آدمی نے جو ایمان لایا تھا یا قوم اتبعونی میرے پیچھے چلو سبیل الرشاد فرعون کہتا ہے کہ میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں میرے پیچھے چلو میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں گویا ایمان والے نے اپنے ایمان کا بساری کر دیا یا قوم انما حیات الدنیا ہے میری قوم یہ دنیا کی زندگی متاع مٹ جانے والا سامان ہے عارضی سامان ہے ختم ہو جانے والا سامان ہے وَإِنَّ نلہ یہ دار القرار اور آخرت وہی تو رہنے کا گھر ہے من عمل سیئتا جس کسی نے برائی کی فلا یجزا الا مثلها اس کو نہیں سزا دی جائے گی مگر اسی برائی کے مثل ومن عمل صالحا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو من ذکر او ان کا وہ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فاولئک يدخلون الجنہ تو یہ لوگ جو داخل ہوں گے جنت میں یرزقون فیہا ان کو روزی دی جائے گی جنت میں بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے جہتی ہو اور میری قوم سوچو تو صحیح میں تو تم کو دعوت دیتا ہوں تاکہ تم کو جنت ملے اور تم جہنم سے بچ جاؤ اور تم مجھ کو جہنم کی دعوت دیتے ہو یہ جملہ بتاتا ہے کہ فرعون جب بڑبڑایا تھا تو کچھ اور لوگ بھی فرعون کے حمایتی اٹھے ہوں گے اور انہوں نے بھی اس ایمان والے کو آگے سے بحث کرنی شروع کی نہیں نہیں نہیں نہیں دیکھو یہ ملک کا مسئلہ ہے قوم کا مسئلہ ہے تو ساری قوم کا بیڑا غلط کرائے گا لگتا ہے تو دشمنوں سے مل گیا ہے اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا میں تم کو دعوت دیتا ہوں نجات کی اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف کیا تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں وہ شریک بھی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں مدیث علی بھی ایسے ہستیوں کو جن کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے یعنی میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے شریک ہیں بلکہ جانتا ہوں کہ نہیں ہے وانا دُعُكُمِ الْعَزِيزِ العزیز الغفار اور میں تم کو بلاتا ہوں اس کی طرف العزیز جو غالب ہے الغفار جو بہت بخشنے والا ہے اب فیصلہ کرو کہ میری دعوت بہتر ہے کہ تمہاری دعوت لا جرامہ کوئی شک نہیں انما دوڑونا نہیں لے کہ وہ ہستیاں تدعوننا علیہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو لیس لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی پکار دنیا میں اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی پکار آخرت میں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں بھی نہیں پکارا جانا چاہیے آخرت میں بھی نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں مرت إِلَى اللہ اور یہ بات کہ ہمارا لوٹ کر جانا اللہ کی طرف ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ بات کہ حدود سے کراس ہونے والے حدود سے پار ہونے والے ہم اصحاب النار وہی جہنمی لوگ ہیں اور اگر نہیں مانتے ہو تو میری ایک آخری بات سنو جب عذاب آئے گا نا تمہارے اوپر تو مجھے یاد کرو تمہیں لگے گا کہ کوئی تھا جو سمجھا رہا تھا اپنے قوم کو اور واقعہ میں وہ ہمارا ہمدرد تھا فَسَتَنْ قُرُونَ تو تم یاد کرو گے مَا أَقُولُ لَكُمْ جو میں تم سے کہتا ہوں وہ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں ان اللہ بص بِالْعِبَادِ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا اس ایمان والے کو سیئات ان بری تدبیروں سے سیئات ان برائیوں سے ما مکرو جن برائیوں کی انہوں نے چال چلی تھی پھر کیا ہوا فرعون نے چال چلی کہ بھئی ہماری تقریریں بھی کام نہیں کرتی ہم ہار بھی گئے اس کے سامنے اب کوئی طریقہ کرو جو اس کا کام تمام کر دے ہے بھی رشتہ دار کچھ نہ کچھ کام تو کرو بڑی سازشیں کی مگر کوئی سازش کارگر نہیں ہوئی ایمان والے کو قتل کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ایک ہزار لوگوں کا دستہ تیار کیا کہ تم اس ایمان والے کو قتل کرو حالانکہ ایک بندے کو مارنا ایک ہزار کی کیا ضرورت ہے لیکن وہی باطل کے دل میں ڈر اور روک اور ایمان والا بھاگ گیا جنگل کی طرف تو وہ تو ان کو ملا نہیں البتہ یہ کیا ہوا اللہ کی طرف سے کوئی طوفان کوئی عذاب آیا کچھ تو وہاں مرے اور جو باقی بچے تھے واپس آئے تو فرعون نے کہا کہ ملا انہوں نے کہا نہیں ملا بھائی الٹے ہمارے سارے لوگ مر گئے ادھر اتنے اتنے مرے ہیں ایسے ایسے عذاب آئے کچھ پہاڑوں سے گر کر مرے کچھ پر اولے پڑے اس نے کہا جو بچ گئے ان کو بھی پھانسی دو یہ مل گئے ہوں گے اس کے ساتھ فضا اللہ اللہ نے بچایا سیاح اس ایمان والے بندے کو ان بری چالوں سے جو انہوں نے بنائی تھی تو فرہنیوں کا کیا بنا وہ ہاں کبھی علی فرا سہ اور گھیر لیا فرعونیوں کو سوء العذاب بدترین عذاب نے عذاب کی برائی نے اور وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں کیسے گھیرا اس کو سب سمندر میں بہ گئے اور سب کا کام تمام ہوا فاخذناہم نہ پکڑا ہم نے ان کو فنبذناہم نہ پھینکا ان کو ہم نے سمندر میں یہ تو دنیا کی سزا ہوئی آخرت کی سزا ابھی باقی ہے فرمایا نانا یہاں یہ سزا اس کے بعد برزخ کے دور کی سزا اس کے بعد جہنم کی سزا ایک ایک لمحہ سزا میں ہی گزرے گا برزخ کے زمانے میں بھی اس پر سزا کیا سزا ہے برزخ کے زمانے میں یہ جو بیچ کا دور گزر رہا ہے النار یعرضون علیہا آگ پیش کی آگ پیش کیا جاتا ہے فرعونیوں کو آگ کے سامنے جہنم کے سامنے غدو عشیہ صبح بھی اور شام بھی تھوڑے سے اس کے جھونکے لگتے ہیں جہنم کے جھلستے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس جہنم میں تم کو ٹھوکا جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا کب تک وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تب تک اور قیامت قائم ہوگی تو پھر ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہا جائے گا فرشتوں سے داخل کر دو فرعون کی آل کو سخت عذاب میں پھر جہنم میں پہنچیں گے وہاں کیا ہوگا وہی يَتَحَاجُّونَ اور یاد کرو جب وہ جھگڑا کریں گے پھر ناری آگ میں ہاں، جھگڑے ہی کہیں گے فرعون ہے تو نے ہم کو گمراہ کیا تو کہتا تھا میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں اب نکال یہاں سے اذ جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے فناری آگ میں فیقول تو کہیں گے کمزور لوگ للذین استكبروا ان لوگوں سے جو بڑا بننا چاہتے تھے انا کنا لکم تبعا ہم تھے بے شک تمہارے پیچھے چلنے والے تمہارے ماتحت تھے فہل انتم مغنون تو کیا تم ہو نفع دینے والے عنا ہم کو نصیبا من النار جہنم کے کچھ حصے سے مطلب ہم تمہارے پیچھے رہے ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جہنم سے نکال دو چلو کچھ تھوڑا بہت تو نفع دو کچھ نہ کچھ تو کم کراؤ تمہاری چلتی ہوگی دنیا میں سازشیں مکاریاں تمہاری کام آتی تھیں تو کوئی چال چلو کوئی تدبیر کرو کہ ذرا سی کمی ہو جائے عذاب میں آل الذین تکبرو کہیں گے وہ لوگ جو بڑا بنتے تھے دنیا میں انا کل فیہا بے شک ہم سارے کے سارے اسی میں ہیں ارے دیکھ نہیں رہے ہو ہم بھی یہیں پڑے ہوئے اور کہتے ہیں ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ان اللہ قد حکم بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا بین العباد بندوں کے درمیان اللہ فیصلہ کر چکا ہے اب یہیں پڑے رہنا ہے وقال الذين في النار لخزنه جہنم اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوں گے آپس میں اپنے گروہوں سے کہا وہ نہیں بچا سکے سیاسی لیڈروں سے کہا انہوں نے بھی کہا ہم تو خود یہیں پڑے ہوئے ہیں اب پہنچ گئے جہنم کے دروگے کے پاس جہنم کے سپرڈنٹ کے پاس اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے لخزانت جہنم جہنم کے سپرنڈنٹوں سے کہیں گے ادعو ربکم دعا مانگو تم اپنے رب سے یخفف عنا ہلکا کر دے ہم سے یومن ایک دن کے لیے من العذاب عذاب میں سے آئے آئے آئے ہم چھٹی نہیں مانگتے نکلنا نہیں چاہتے صرف ایک دن اور ایک دن بھی پورا نہیں تھوڑا ہلکا کر دے ہم سے عذاب کو ایک دن دعا کرو اوہو قالوا اولم تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم کیا نہیں آتے تھے تمہارے پاس رسولکم تمہارے رسول بالبینات صاف نشانیاں لے کر قالوا بھلا وہ کہیں گے ہاں ہاں آئے تھے اچھا آئے تھے تمہارے پاس قالو فدو تو فرمائیں گے اچھا تم خود ہی دعا کر لو جب رسول آئے تھے تمہیں سمجھایا تھا اور تم نے مانا نہیں کر لو خود ہی دعا وما دعا الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہوگا کافروں کا دعا مانگنا الا فی ضلال مگر گمراہی میں ان کی دعا مانگنے سے ان کے چیخنے اور چلانے سے ان کے شور مچانے سے ان کو کچھ بھی وہاں ملے گا نہیں اللہ اکبر اس سے کیا سمجھ میں آیا اس رکو سے یہ سمجھ میں آیا اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے نہ دنیا میں اکیلا چھوڑتا ہے نہ آخرت میں وہ اکیلے رہیں گے اور رہی بات بیمانوں کی جو اس مالک الملک کو نہیں مانتے اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں نہ دنیا میں ان کا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے اور نہ مرنے کے بعد ان کے کوئی کام آنے والا ہے اسی حقیقت کو اگلے رکوع میں کھول کر پیش کیا جاتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا بے شک ہم ظہور بے ضرور مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے پیمبروں کی والذین آمنوا اور ان لوگوں کی فی الحیات جو ایمان لائے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہیاں قائم ہوں گی کب گواہیاں قائم ہوں گی جب اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوگا اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم جس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گا ان کا عذر کرنا ولہم اللعنت اور ان کے لیے لعنت ہوگی ولہم سوء الدار اور ان کے لیے گھر کی برائی ہوگی وَلَقَدْ آتَيْنَا تی الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ بنی اسرائیل فرمایا یہ تو ہوا اوپر کے رکوع کا نچوڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دشمن ہلاک ہوئے بنی اسرائیل کو کیا ملا وَلَقَدْ نَعْتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی ہدایت والی کتاب وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل اور ہم نے وارث بنایا کتاب کا بنی اسرائیل کو اور اس کتاب کے لیے بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ثم اورثنا الكتاب الذي الفینا ہم وارث بناتے ہیں اس کتاب کا کن لوگوں کو جن کو ہم چنتے ہیں ان کو وارث بناتے ہیں آہا تورات کے وارث بنے بنی اسرائیل ادوم و ذکر الالباب الباب جو ہدایت والی ہے اور نصیحت کرنے والی بھی الالباب الباب عقل والوں کے لیے فتبر تو آپ بھی صبر کیجئے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زمانے تک صبر فرمایا ان وعدک وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کون سا رسولوں کی مدد بھی کرتا ہوں دنیا میں بھی ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگیے آپ کا اپنی لغزش کے لیے وہ سب اور تصویر کیجیے بھی ہم ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ بلاشی شام کو بھی ومکار اور صبح کو بھی اور یہاں ایک بڑی لمبی بحث ہے اور آپ شروع سے سن رہے ہیں کہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم پھر ودن پھر لمبی کا اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی لغزش کے لیے آپ اللہ سے بخشش مانگیے اور یہ لفظ ایک مقام پر اور اسی طرح آئے گا وسطی لمبی کا والمؤمنین والمؤمنات وہاں بھی آئے گا دوبارہ اور ایک مقام پر وہ آئے گا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر پھر یہ لفظ آئے گا تو زمب کے کیا معنی ہیں جب انبیاء کرام معصوم ہیں پہلے بھی معصوم بعد میں بھی معصوم تو یہ زمب کا معنی کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل دوسرے مقام پر جب آئے گا تب عرض کروں گا تھوڑا سر میں درد ہو گیا موضوع بڑا اہم ہے یہ اندین لیکن اس پر امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام اور آپ تو سرور انبیاء ہیں آپ تو امام الانبیاء ہیں آپ سید الاولین والآخرین ہیں آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں پھر آپ کو جو فرمایا گیا کہ آپ بخشش مانگیے اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ عرض کروں گا ان الذين يجادلون بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان ایسی دلیل کے بغیر اتا ہوں جو دلیل ان کے پاس آئی ہو ان فی سدورین نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبر مگر کبر ہے بڑائی ہے ماں ہم بالحی ایسا کبر ہے کہ جس تک یہ پہنچنے والے نہیں ہیں یعنی ان کے ذہن میں کہ ہم بڑے ہیں اور جو بڑائی ان کے دماغ میں ہے اس تک پہنچنے والے بھی نہیں ہیں فاستعذ باللہ تو آپ اللہ کی پناہ لے لیجئے لیجیے انبصیر بے شک وہی تو دیکھنے والا وہی سننے والا ہے لخلق السماوات والارض آخرت کا مضمون کہ تمہارا زندہ کیا جانا مشکل نہیں اللہ کے لیے لخل کچھ ضرور آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وما يستوي الاعمى والبصير اور جانتے کون نہیں ہیں وہی جو جاننا چاہتے نہیں تو پھر یہ دونوں لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں ایک جاننے والا ایک نہ جاننے والا وما يستوي الاعمى والبصير اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے والبصير اور دیکھنے والے والذین آمنوا اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ول اور برابر نہیں ہو سکتے برے کام کرنے والے واحد ہیں لیکن مراد جمع قلیلا ما تذکرون بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو ان لا تلا بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں وقال ربکم لکم گزشتہ صورت میں فرمایا تھا کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ مجھ سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے تم میرے در پر آ جاؤ توبہ کر لو جتنے گناہ ہیں سب کے سب معاف ہو جائیں گے اس صورت میں پھر فرمایا کہ میرے بندوں سے کہیے ادعونی کہ وہ مجھ سے مانگیں استجب لکم میں ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا ان اللذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں ان عبادتی میری عبادت سے یعنی مجھ سے مجھے پکارنے سے مجھ سے مانگنے سے اور اوپر کا معنی مجھے پکارو وہ بھی عبادت جو لوگ اس کے مقابلے میں اکڑتے ہیں سید خلون جہنم قریب وہ داخل ہوں گے جہنم داخلین اس حال میں کہ وہ ذلیل بھی ہوں گے صدق اللہ مولانا العظیم